وقل لهما قولا كريما وقف لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الآمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها ثم قلت ثم أي قال بر الوالدين قال ثم قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله روا الامام بخاری مسلم فی صحیح اعمہ معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں میں کسی اور موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے آج کا خطبہ دینا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ دو ہفتے میں ہمارے ملک ہندوستان میں دو عظیم علماء کی رحلت اور ان کی وفات سے پوری ملت اسلامیہ سوگوار ہے اسی کے تعلق سے میں کچھ علماء کی قدر و منزلت ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی اہمیت ان کی فضیلت کیا ہے دین اسلام کے اندر جو علماء حق ہیں اس پر ہماری گفتگو میں کرنا چاہتا تھا لیکن پرسوں میں ایک جگہ گیا ہوا تھا وہاں میں نے ایک واقعہ سنا اس واقعے نے ہمارے دل کو ہلا دیا واقعہ سننے کے بعد آنکھ سے خون کے آنسو انسان کے نکلنا شروع ہو جائیں گے آج ہمارا پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جہاں شرک بدات اور خرافات دین سے دوری الحاد اور بے دینی اپنے پنجے گاڑ چکی ہے وہیں اخلاق کا دیوالیہ بھی ہمارے معاشرے سے نکل چکا ہے واقعہ یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہے یہ اس طرح کے دسیوں سینکڑوں واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنے دو بیٹوں سے رو رو کر کے گڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے منت اور سماجت کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹے مجھے روم کے کسی کونے میں رہنے دو لیکن مجھے اولڈ ہومز میں نہ ڈالو بیٹے اتنے نالائق اتنے ظالم کہ ماں کی روتی ہوئی سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی آواز سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ دونوں اپنی بوڑھی ماں کو جس ماں نے اسے پالا اور پوسا تعلیم دلائی تربیت کی دکھ درد میں شریک رہی اور حیثیت سے زیادہ اپنی اولاد کا خیال رکھا اس اولاد نے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کر کے چلے آئے یہ یورپ کے کلچر ہو سکتا ہے جس یورپ کے اندر سال میں صرف ایک مرتبہ پیرنٹ ڈے مناتے ہیں جن کے ہاں ماں باپ کا کوئی مقام ہو نہ ہو لیکن دین اسلام کا نام لینے والے ایک مسلمان کے ہاں اسلام کے اندر والدین کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے ایسے معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہونا میرے بھائیوں بہت تکلیف دہ ہے بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے تصور سے باہر ہے کہ کیا ایک بیٹا ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ پر نبی پر یوم آخرت پر ایمان لانے والا ایک بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بوڑھے باپ کو جو اس وقت سب سے زیادہ اس کے توجہ اور اس کی خدمت کے مستحق ہیں حقدار ہیں جن کی خدمت جنت میں جانے کا سبب ہے جن کا درجہ کتاب و سنت کے اندر آیا اور بیاں ہے ان کی خدمت کرنے کے بجائے جب اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے تو جا کر کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز کے اندر چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں یہی ماں باپ اگر پیدائش کے وقت ہمارا گلا گھونٹ دیتے ہم کیا کر سکتے تھے جس ماں باپ نے آپ کی پندرہ اٹھارہ سال تک خدمت کی تربیت کی آپ کے پیخانے کو صاف کیا کپڑے کو صاف کیا وہ ماں جو آپ کے پیشاب میں سوتی رہی اور آپ کو خشک جگہ پر سلاتی رہی وہ ماں وہ باپ جب آپ کو بخار ہوتا تھا تو پورے گھر والے پورے ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے اس ماں باپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آج اس کی خدمت کرنے کے بجائے اسے اولڈ ہومز میں ڈالا جا رہا ہے کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں تصور سے روح کاپ اٹھتی ہے کلیجا پھٹ جاتا ہے سینا صاف ہو جاتا ہے اگر ایسا واقعہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے اولڈ ہومز بنا دیے گئے ہیں غیروں اور یورپ اور کفار و مشرقین کی تقلید میں جہاں لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور عید بقرعید میں یا کبھی سالوں دو سال میں ایک بار صرف ملنے کے لیے جاتے ورنہ ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے آج وہ کلچر میرے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کتنے بڑے دکھ درد کی بات ہے یہ کہ دو ماں باپ مل کر کے دس بچوں کی پرورش کر دیتے ہیں لیکن دس ماں بچے مل کر کے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے ایک ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پاتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کتنی بڑی ثقافت اور یہ یعنی محرومی کی بات ہے یہ کہ دو ماں باپ مل کر کے بچے کا پورا بوجھ اٹھاتے ہیں پورا بوجھ برداشت کرتے ہیں اور ایک دو سال تک نہیں بلکہ چودہ پندرہ سال تک جب تک اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو جائے اس وقت تک ماں باپ اپنی اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان کے حسین مستقبل کے لیے اور اس طریقے سے تعلیم و تربیت پر پورا زور دیتے ہیں لیکن ایک آدھ دو سال تین سال چار سال پوری اولاد مل کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی ہے کتنے بڑے افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو باریاں متعین کر دیتے ہیں کہ ایک مہینہ میری ماں میرے پاس رہے گی ایک مہینہ ان کے پاس رہے گی اس وجہ سے نہیں کہ دونوں کی محبت ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو پورا خرچ دینا نہیں چاہتا ہے پورا خرچ نہیں برداشت کرنا چاہتا ہے اس لیے چیزیں کی جاتی ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات اس طرح کے جو واقعات ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتے میرے بھائی لوگ آپ سوچیں اگر ہمارے ساتھ ہماری اولاد یہی کرے گی تو ہمارے ساتھ ہمیں کتنا برا لگے گا آج جو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتی ہے کل اس کی اولاد اگر اس کے ساتھ ہی کام کرے گی یہی برا سلوک کرے گی اس کو کتنا برا لگے گا اس کو کس قدر احساس ہوگا اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر کے سوچنے کی ضرورت ہے المیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا تباہی اور کے دہانے پر آج ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی اللہ کی وصیت ہے نبی کی وصیت ہے اللہ رب العالمین نے اپنے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے کو ذکر کیا ہے جس دین کے اندر جس دین اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہو اس معاشرے اور اس دین کے ماننے والوں کی ہاں اگر یہ چیز ہے میرے بھائیوں تو یہ تباہی مقدر ہو چکی ہے ہماری قومیں اخلاق سے باقی رہتی ہیں جس قوم کی اخلاق ختم ہو جائے کردار ختم ہو جائے وہ قوم تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہوتی ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے آج وہی صورتحال ہمارے ساتھ بنتی جا رہی ہے سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہمارے والدین ہیں ہم انہیں کے ساتھ اگر اس طریقے کا رویہ کریں گے تو ہمارا کیا حصر ہوگا کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے یہ ماں باپ جو ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں جن کا مقام مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ اگر ہم کریں گے تو کیا ہماری کیسے مفرت ہو سکتی ہے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آج کا مسلمان گزر چکا ہے اور اسلامی تعلیمات کو کس طریقے سے پسے پش ڈال چکا ہے اور کوئی بڑے اور بزرگ کا اور اپنوں کا کوئی خیال انسان نہیں رکھتا ہے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب نے ساتھ فرمایا وہ قدا رب رب کا اللہ تیر کا فیصلہ اور حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کچھ شرک نہ کرو صرف اللہ کی بات کرو کیونکہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے بنیاد اور شرط ہے صرف اللہ کے بات کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اس کے بعد اللہ نے کس کو بیان کیا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ بھی والدین احسانہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ والدین کا حق ادا کرو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اما کل کے براہد ہما قلعہ ہما اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلاں اللہ تنہرما انہیں مت ڈانٹو انہیں اف نہ کہو انہیں ریتے نہ کہو انہیں ادب سے پکارو جس دین اسلام کے اندر رے اور ٹے ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا منع کیا گیا ہے کیا اس دین اسلام کے اندر بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے بھگانے کی اجازت ہو سکتی ہے لمحے فکریہ ہمارے لیے یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انہیں اف نہ کہو انہیں رے اور ٹے نہ کہو انہیں بلند آواز سے بات نہ کرو سخت لہجے ان کے سامنے بات نہ کرو ان کے آگے نہ چلو ابو تعالیٰ سے کے سامنے سے دو آدمیوں کو گزر ہوا ابو اللہ نے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ایک کو بلایا اور کہا کہ یہ کون ہے تمہارے کہا کہ میرے والد ہیں کہا دیکھو کبھی والد کے آگے مت چلنا کبھی والد سے پہلے مت بیٹھنا والد کا بڑا اونچا اور مقام ہے دین اسلام کے اندر ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو طواف کرا رہا تھا اپنے پشت پر بٹھا کر کے ابو رضی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھا اس آدمی نے اور کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ابو حرارا نے کہا کہ ہرگز نہیں تو زندگی بھر اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا تو نے صرف سات چکر اپنے پشت پر رکھ کر کے اپنی ماں کا طباف کرایا تیری ماں تجھے نو ماں اپنے پیٹ میں رکھ کر کے تجھے چلتی تھی اٹھتی اور بیٹھتی تھی تو کیسے اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے اتنا اونچا مقام ہو جس دین اسلام کے اندر ماں باپ کا آج اگر اس بوڑھی ماں کے ساتھ بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کتنی بڑی نافرمانی ہے کتنے بڑے افسوس اور المیہ ہے ہمارے معاشرے کے لیے اللہ کہتا فلا اوفی ولا تنہرما ان کے ساتھ عزت سے بات کرو ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو تمہارے ماں باپ تھے وہ المن وہرحما ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور پہلو پست کر کے رکھو ہمیشہ نرم انداز ان کے ساتھ بات کرو وقر رب ما کما رب عام صغیرہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہمارے پالا اور پوسا چلنا سکھایا ماں باپ نے انگلی پکڑ کر کے آپ کو اور ہم کو کھانا کھانا سکھایا بات کرنا سکھایا تعلیم دی انہیں نے آپ کو سب کچھ برداشت کر لیا فقر و فاقہ اس نے کیا محنت کی مزدوری کی رکشہ چلایا لیکن آپ کو معاشرے میں اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے مقام کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اس ماں باپ نے آپ کو دلائی آج اس ماں باپ کے ساتھ یہ برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنے کے کے بجائے اسے اولڈ اندر ڈال دیا جاتا ہے نہ عزب اللہ منظال کتنے افسوس کی بات یہ ہے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا حکم دیا اللہ رب العالمین نے وہ بھی والدین احسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو ماں باپ کے ساتھ ایک دو آیتیں نہیں ہیں کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے باپ والدین کے مقام مرتبے کو ان کے ساتھ اسے سلوک کو بیان کیا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کون کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کون کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کون کہا تمہارے باپ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت سب سے زیادہ حسین سلوک کی مستحق ہماری ماں جو منو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے آپ کو دودھ پلاتی ہے آپ کو جنم دیتی ہے ہمارا جنم ہوتا ہے تو ماں کا گویا کہ نیا جنم ہوتا کتنا دکھ برداشت کرتی ہے ماں بچے کی ولادت کے وقت ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو مرد ہوتا ہے اس مرحلے سے نہیں گزرتا اسے تصور بھی نہیں کر سکتا یہ نو مہینے ماں پیٹ میں آپ کو رکھتی کتنا تکلیف برداشت کرتی ہے ماں کتنا پریشانی اٹھاتی ہے ماں ہمارے پیٹ میں اگر تھوڑا سا پھوڑا ہو جائے نیند نہیں آتی ہے ہم کو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے دوا کرانا پڑتا ہے آپ کو وہی ماں اتنے یعنی ہمیں اور آپ کو اپنے پیٹ کے اندر نو مہینہ تک رکھتی ہے دو سال تک آپ کو دودھ پلاتی ہے اپنا خون پلاتی ہے دو سال تک یہ تین کام ایسا ہے جو باپ نہیں کر سکتا اس لیے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے ماں کا کردار بڑا ہے ماں کی قربانی زیادہ ہے ماں نے زیادہ محنت کیا ہے آپ کے ہمارے لیے ہماری ولادت کے لیے اس لیے ماں کا تین گنا درجہ زیادہ ہے نو مہینہ پیٹ کے اندر رکھتی ہے بچے کو جنم دیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے یہ تین کام ایسا باپ نہیں کر سکتا اس لیے ہمارے میں نے فرمایا کہ تمہاری ماں تین مرتبہ فرمایا چوتھی بار کہا کہ تمہارے والد دونوں کا مقام مرتبہ ہے لیکن جب دونوں کا معذرہ کیا جائے گا ماں باپ کا تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو ہم ریٹے کہہ سکتے ہیں یا باپ کو برا کہہ سکتے بلّہ ڈالے ہر چیز ایسا نہیں دونوں کا مقام مرتبہ ہے لیکن دونوں میں جب بات آئے گی تو ماں کا درجہ اونچا رکھا جائے گا جن کے قدموں کے نیچے اللہ ہر بلا میں جنت رکھی ہے باپ کے بارے میں اللہ کے سرماتے ہیں کہ باپ یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے ان کی خدمت اور اطاعت کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور جن کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اللہ کے سر حدیث ہے رض الرب فی رض الوالدین و سخت الرب فی سخت الوالدین اللہ کی خوشی کس میں ہے ماں باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہو سکتا اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں کسی شرعی اور دینی وجہ کی بنا پر تو کسی بھی صورت میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض خوش نہیں ہو سکتا اللہ کو خوش رکھنا ماں باپ کو خوش رکھو ماں باپ کی خدمت کرو جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرو یہ ہمارے اوپر فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں کہا تمہارے ماں باپ تمہاری ماں زندہ ہے کہا ہاں کہا جاؤ اپنے پہلے ماں کی خدمت کرو ان کی خدمت تمہارے لیے جہاد ہے پھر آگے سے آیا پیچھے سے آیا داہنی طرف سے آیا بائیں طرف سے آیا چاروں مرتبہ ہمارے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے کہا کہ ہاں کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو بعض باتوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی اور دوسرے تھے کئی واقعات ہمارے بھی کے ساتھ پیش آئے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ زندہ کہا کہ ہاں کا فقی ماں فجاہد جاؤ ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو ان کی خدمت کرو ان کی تکلیفوں کو دور کرو ان کی پریشانیوں کو دور کرو یہ ان کے یہ تمہارے لیے جہاد ہے یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہمارے بھی سے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بہتر عمل کون سا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے کہا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا کہتے پھر میں نے پوچھا پھر کون سا کہا کہ بر الوالدین والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا والدین کی خدمت کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کی باتوں کو مارنا ماننا انہیں تکلیف نہ دینا پھر کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ہمارے نبی نے ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا اور حالات کے لحاظ سے بدل سکتا حکم لیکن اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کا دین اسلام کے اندر کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے یہ الجہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ہمارے نبی نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کو مقدم کیا آج اس ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے مانوی کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے کہا کہ ماں کی تو ہاتھ ہو چکی ہے کہا تمہاری خالہ ہے کیونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے کہا کہ ہاں ہماری خالہ موجود ہے کہا جاؤ خالہ کے ساتھ کرو خالہ کے ساتھ میں ایک سلوک کرو اس نے سلوک سے پیش آؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کے گناہوں کی مفرت کا ذریعہ اور سبب ہے یہ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی میرے بھائیوں کتنا بڑا درجہ ہوگا دین اسلام کے اندر ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کے آنا میرے بھائیوں ہمیں اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے اور اس طریقے سے اگر انسان کو بربادی سے بچانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے ہمارے اوپر ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ماں باپ کی ہم خدمت کریں غیر مسلم ماں باپ ہیں تو بھی اگر غیر مسلم ماں باپ ہیں اللہ نے اولاد کو اسلام کی توفیق دے دی تو بھی غیر مسلم ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے آپ سوچیں ماں باپ کا کتنا مقام ہے دین کے تعلق ان کی بات نہیں مانی جائے گی شرک اور کفر کے تعلق ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن دنیاوی چیزوں میں ان کی خدمت کی جائے گی انہیں دیا جائے گا علاج کے لیے پیسہ ان کی خدمت کی جائے گی ان کے کپڑے دھلے جائیں گے ان کے ساتھ انسان حوصلے سلوک سے پیش آئے گا سب کچھ کرے گا انسان صرف دین کے تعلق ان کی بات کو نہیں مانے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کف رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فی کی فیما خالق ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا بھی انسان ان کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آئے گا کتنی آیتیں ہیں کتنی حدیثیں ہیں اور کس قدر کیا نام ہے علماء اور صالحین اور صحابہ کے آثار ہیں میرے بھائیوں ماں باپ کے تعلق سے ان کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ایک حدیث میں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں صاحب کرام تین مرتبہ ہمارے بھی نے فرمایا کہا ضرور بتائیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ علی شراک بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اس دھرتی کائنات پر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا پھر ہمارے نبی نے فرمایا الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس کے بعد یہ درجہ گناہ ہے یہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے پھر کہا اللہ و شہادت اللہ و قول آگاہ ہو جاؤ جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں یہ حقوق العباد میں سے تو ہے سب سے پہلے نمبر پر لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑی نافرمانی بھی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ کو رولا دیتا ہے اگر کوئی ماں باپ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے تو میرے بھائیوں عبداللہ بن عمر رضی عنہ فرماتے ہیں یہ کیا یہ وقوق کے اندر داخل ہے یہ یہ نافرمانی کے اندر داخل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک نہیں کر رہا ہے کہ ماں باپ کو رولا دینا یہ وقوق کے اندر شامل اور داخل ہے تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی وصیت ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ ہماری ہمارے دین اسلام کی تعلیم ہے یہ کہ ماں باپ کا ہم خیال رکھیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں انہیں کبھی اوف اور رے اور تک نہ کہیں ہمیشہ ان کے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیں یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے ہمارے بھی نے فرمایا تھا ممبر پر تصویر لے جاتے ہوئے وہ انسان برباد ہو جائے وہ تباہ ہو گیا تین مرتبہ ہمارے نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کون کہا جسے بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے وہ آدمی تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ایسے آدمی کے پر لانت ہو ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ یہی نہیں مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق باقی رہتا ہے ماں باپ کے جو آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ سلوک کیجیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے کے اندر اندر شامل ہے اتنا مقام اسلام جس ماں باپ کا ہو ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے کیا ایسا تصور انسان کر سکتا ہے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا ہے سن کر کے اور دیکھ کر کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ یہ کیا جائے گا تو ہمارا کیا حصر ہوگا ہم کیا سوچیں گے کیا ہمارا احساس اور آج سب کچھ دیکھتی ہے آج جو کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی کیا کیا جائے گا یاد رکھو اس بات کو کما تو دان جو آج کرو گے کل تمہارے ساتھ کیا جائے گا جس زمین کے اندر گیہوں بہو گے گیہوں پیدا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی اور چیز بہو گے تو اس کے اندر سیب اور سنترے نہیں پیدا ہوں گے اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا اللہ کے سلک حدیث ہے دو گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا مقدر ہے ایک تو ظلم کرنا اور نمبر دو قطع رحمی کرنا سلا رحمی نہ کرنا قطع رحمی کرنا یعنی جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے ان کے ساتھ قطع رحمی کرنا ان کے حقوق نہ دینا یہ دو گنا ایسے ہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی یہ بندوں کے حقوق ہیں جو معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اس لیے میرے بھائی اگر سدا سے بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عقاب سے پکڑ سے بکنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے کچھ لوگ اپنے کو یا اپنے رشتے کو ماں باپ سے زیادہ اونچا مقام دے دیتے یہ بھی سننے میں آتا میرے بھائیوں کی ماں باپ کو جلانے کے لیے آدمی یہاں سے پیسہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اپنی ماں کو اپنی ماں کو ایک روپیہ نہیں دیتا ایک روپیہ اپنی ماں کو نہیں دیتا لیکن اپنے اکاؤنٹ میں بھیجتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ پیسہ نکال کر کے جا کر کے ہماری ساس کو دے کر کے آ جاتا جلاتا ہے اپنی ماں کو اپنی ماں کو ایک روپیہ نہیں دیتا وہ اپنی ماں کو جلانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا ہے کہ اگر آپ کے ساس سسر مستحق آپ کو دیجیے لیکن آپ کے ساس سسر زیادہ آپ کے ماں باپ ہے ساس سسر تیس سال کے بعد آئے ہیں تیس سال پچیس سال تک شادی سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پچیس سال تک ماں باپ آپ کے پالا اور پوسا آپ کو تعلیم دی ہے آپ کے ساتھ سسر نے آپ کو تعلیم نہیں دی ہے اتنا اس قدر ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے شریعت کے اندر کہ ماں باپ کو انسان چھوڑ دے ان کو بھلا دے اللہ کے سر جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کی اولاد جب ان کی شادی ہو تو آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے کوئی نہیں پسند کرے گا اس بات کو تو اپنے ماں باپ کے لیے ہم کیسے پسند کرتے ہیں کس قدر معیار ہمارا گر چکا ہے کس قدر تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں اس لیے اگر اللہ کی پکڑ سے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو توبہ کرو ماں باپ کا خیال رکھو ان کی خدمت کرو ان کی اطاعت کرو ان کی باتوں کو مانو جو کتاب و سنت کے موافق ہے لیکن دنیاوی طور پر ان کی خدمت سے کبھی اپنے آپ کو لگنا نہ کرو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے میرے بھائیوں ابراہین ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے اللہ رب العالمین ہماری خدمات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری والدین کی عمر میں برکت فرمائے جو زندہ ہیں اور جن کی جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں اللہ العالمین کو ان کی مفرت فرما اللہ ان پر رحم فرما اللہ تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور جو زندہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ ان کی عمر میں برکت دے انہیں شفائے کامل عطا فرما جو بیمار ہیں یہ ہمارے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ و نافان ویاکم فرقی بلایاۃ تعالی جواد الکریم ملکم بر الرحیم الحمد لله رب العالمين